حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا اور مروہ کے مابین ایک ہی بار سعی کی تھی یعنی پہلی بار طواف قدوم یا طواف عمرہ کے ساتھ سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے